حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں بہت آسان اردو میں اصلاح کا آسان ترین نسخہ اصلاح کا آسان نسخہ مخاطب ہے میرا وہ گم کر دارا جسے یاس نے کر دیا ہو تبا سے کوئی امید ہی نہ رہی ہو اصلاح کی مخاطب ہے میرا وہ گم کر درا جسے یاس نے کر دیا ہو تبا جسے آ ہمت دوا کی نہ ہو سکت جس میں پرہیز کی بھی نہ ہو وہ مایوس بندہ یہ مزدا سنے بڑے عارف حق کا نسخہ سنے وہ جو تھے مجد دو زماں وہ تھانہ بھون کے حکیم جہاں رہے عشق حق میں شب و روز مست ہمیشہ رہا نبز امت پہ دست ہوا ہر گرفتار آزار سخت تیری صحبت پاک سے نیک بخت جنہیں رات دن فکر ملت کی تھی بڑی فکر اصلاح امت کی تھی وہ مولا اشرف علی شاہدی دکھاتے رہے عمر بھر راہ دی وہ مولا اشرف علی شاہدی دکھاتے رہے عمر بھر راہ دی انہی کا یہ نسخہ ہے اصلاح کا خدا سے فقط ہے وہ الحاح کا ہے نسخہ بہت سہل و آسان سا کرے نفس بد کو جو بے جان سا ہم نسخہ سنیے بہت آسان نسخہ وضو کر کے دو رکاتے تم پڑھو نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو دعا کے لیے ہاتھ کو پھر اٹھا خدا سے تو رو کر کرے التجا الہی گنہگار بندہ ہوں میں سراپا برا اور گندا ہوں میں بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم تو ہو پاک پل میں یہ بندہ نئی تو ہی غیب سے کوئی سامان کر گناہوں سے بچنے کو آسان کر ارادے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے اگر تیری توفیق ہو چار اگر تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر اگر تیری توفیق ہو چار اگر تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر میں بندہ تیرا ہوں محض نام کا بنا دے کرم سے مجھے کام کا میں بندہ تیرا ہوں محض نام کا بنا دے کرم سے مجھے کام کا تلون مزاجی میری ختم کر میرے عزم کو تو عطا جزم کر عطا کر مجھے ذرائے درد دے دے دل تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل عطا کر مجھے ذرائے درد دل تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل رہے غیب سے کر میری رہ بری تیری بندگی سے ہو عزت میری دکھا غیب سے مجھ کو راہ نجات پلا اپنے مردے کو آب حیات کرم سے خطاؤں کو تو عفو کر گناہوں کے انبار کو محو کر یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور کرا لوں گا پھر عفو اپنا قصور غرض روز اس طرح اقرار ہو ندامت کا ہر روز اظہار ہو اجب کیا بہت جلد ان کا کرم ہدایت کا سامان کر دے بہم وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے ہو نصرت تیری دے غیب سے نہ بٹا لگے گا تیری شان میں نہ فرق آئے گا کچھ تیری آن میں اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل حکیموں کی سنتا ہے تو بے دلیل دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو خوشامد طبیبوں کی کرتا ہے تو مداوائے تن میں تو تو چست ہے مگر فکر ایما میں کیوں سست ہے تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی نہ خود اپنی جو فکر درما کرے خدا کیا ہدایت کو چسپا کرے اب حضرت والا احساس دلا رہے ہیں بڑے شرم کی بات ہے دوستوں کہ اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو بڑے شرم کی بات ہے دوستوں کہ اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیات نتیجہ برا ہوگا بادل ممات اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیات نتیجہ برا ہوگا بادل ممات ہو سہل اس سے صورت کوئی آہ کیا بھلا اس سے آسان ہو رہا کیا